تو ایک واقعہ لیکن اس سے جو مورل ہے جو سبق ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں واقعہ یہ لکھا ہوا تھا کہ دمشق میں ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اپنے درباریوں کے ساتھ اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک ٹاپک نکل پڑا ان لوگوں کے درمیان میں کہ دنیا میں مند کون ہے بوڑھے زیادہ عقل مند ہے یا نوجوان زیادہ عقل مند ہے بوڑھوں میں زیادہ عقل ہوتی ہے یا جوانوں میں زیادہ عقل ہوتی ہے بات چل پڑی کوئی یہ رائے دے رہا ہے کوئی یہ رائے دے رہا ہے کوئی ینگسٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی بوڑھوں کو سپورٹ کر رہا ہے بادشاہ نے یہ کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں ہم ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں ایک امتحان رکھتے ہیں اور بادشاہ نے حکم یہ دیا کہ ایک سونے کا ہاتھی بنایا جائے ایک چھوٹا سا ایلیفنٹ جو گولڈ کا بنایا جائے اور اس میں بہت ہی پریشیس اور قیمتی ڈائمنڈز کو جڑ دیا جائے بادشاہ تھا تو ایک ہاتھی کو تیار کیا گیا گولڈ کا سونے کا ہاتھی بنایا گیا اور بہت ہی قیمتی اور پریشیس جویلز کو اور ڈائمنڈز کو اس کے اندر لگا دیا گیا بڑا قیمتی وہ ہاتھی بن گیا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت میں آؤ ہم تین سوال کریں گے تین سوال کا جس نے صحیح جواب دیا یہ مہنگا ایکسپینسو ہاتھی اس کا ہو جائے گا اور سب کو دعوت ہے بوڑھے بھی آئے جوان بھی آئے مند بھی آئے بے بھی آئے تاجر بھی آئے کام کرنے والے بھی آئے اوپن انٹری ہے جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے تھری کوشچنس کیے جائیں گے تین سوال کے جس نے صحیح جواب دیے یہ قیمتی ہاتھی اسے ملے گا اور ٹائم لیمٹ ہے ففٹین ڈیز ففٹین ڈیز میں ہمیں جواب چاہیے اعلان کا سننا تھا جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے آنے لگے ینگسٹرز آنے لگے بڑے بڑے پروفیسرز آنے لگے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ آنے لگے لیکن ایسے تین سوال کیے جاتے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ایک دن گزرا دو دن گزرا یہاں تک کہ پندرہواں دن آ گیا اب تک کوئی اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکا پندرہویں دن ففٹینتھ ڈے لاسٹ ڈے ہے ایک بوڑھا آدمی جو شیپرڈ تھا چرواہا تھا بکریوں کو چراتے چراتے چل رہا تھا کسی نے بتا دیا کہ یہاں پر ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو کامیاب ہوگا اسے یہ قیمتی ہاتھی ملے گا اس نے اپنے جانوروں کو اپنی بکریوں کو لیم کو شیپ کو بیڑوں کو سب کو محل کے باہر رکھا وہی ہاتھ میں لکڑی پھٹے پرانے کپڑے دیہات کا رہنے والا یہ بوڑھا آدمی لکڑی لے کر بادشاہ کے محل میں گھس گیا اور سیدھا بادشاہ کے سامنے چلا گیا آدھا شاہی بجا لایا بادشاہ نے کہا کون ہو تم کیوں آئے ہو اس نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا میں ان کے قریب تھا بادشاہ کو کہتا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں آپ کے ابا کا جب انتقال ہو رہا تھا میں آپ کے ابا کے بالکل قریب تھا اور آپ کے ابا نے مجھے ایک وسیعت وسیعت کی تھی مرنے سے سے پہلے پہلے پہلے پہلے اور کر کے یہ گئے موت کہ میرا جب انتقال ہو جائے اس کے بعد میں ایک زمانہ آئے گا میرا بیٹا بادشاہ بنے گا جب میرا بیٹا بادشاہ بن جائے تم میرے بیٹے کے پاس جانا اس کے دربار میں جانا وہاں پر ایک ہاتھی ہوگا جو سونے کا بنا ہوا ہوگا اس کے اوپر ڈائمنڈز اور جویلز لگے ہوئے ہوں گے ایک ایسا قیمتی ہاتھی ہوگا میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ جا کر میرے بیٹے سے وہ ہاتھی لے لینا تو میں تو آپ کے پاپا کی وسیعت پر آیا ہوں آپ کے ابا نے وسیعت کی تھی ہاتھی لے کر جانا تو میں وہ ہاتھی لینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے ابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا اپنا بیٹا ہوگا حلالی بیٹا ہوگا میرا خود کا بیٹا ہوگا تو تمہیں وہ ہاتھی ضرور دے دے گا لیکن اگر وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا اس کی نسبت میں گڑبڑ ہوگی اور تو وہ آپ کو وہ ہاتھی نہیں دے گا بوڑھا بڑا چالاک تھا کہا حلالی بیٹا ہوگا تو دے دے گا لیکن اگر اس کی نسل میں نسبت میں کوئی گڑبڑی آپ سمجھ گئے تو اس صورت میں وہ یہ ہاتھی تمہیں نہیں دے گا اب بادشاہ کی تو عزت پر آ بنی ہے بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب اس کو میں کیا جواب دوں بوڑھے کو کہنے لگا اچھا میرے ابا نے وسیعت کی تھی کہا بھائی میں نے تو وسیعت سنا دیے دینا ہے تو دو ورنہ میں چلا ابا نے یہ کہا تھا حلالی ہوگا تو دے دے گا وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں میرے باپ کا ہی بیٹا ہوں لے جا لے جا یہ ہاتھی وہ سونے کا قیمتی ہاتھی اس پر جڑے ہوئے ایسے قیمتی جیل اور ڈائمنڈ وہ ہاتھی لے کر اس دیہاتی نے اپنے تھیلے میں ڈالا لکڑی اس کے کے ہاتھ میں ہے لے کر باہر نکل گیا بوڑھا لے کر گیا وزیر جو بیٹھا ہوا تھا اس سے برداشت نہیں ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں یہ بے وقوف بنا گیا ہے کوئی ایسی وصیت آپ کے باپ نے نہیں کی ہے یہ بڑا چالاک بوڑھا تھا یہ آپ کو بے وقوف بنا کر گیا آپ مجھے اجازت دو میں جا کر وہ ہاتھی واپس لے کر آتا ہوں بادشاہ نے کہا بوڑھوں کو مچھے بوڑھوں کو مچھڑیے بڑے چالاک ہوتے ہیں کہا نہیں نہیں ایسے کیسے چالاک ہوتے ہیں اگر ان کے پاس عقل ہے تو ہمارے پاس بھی عقل موجود ہے اس بنا پر بہتر یہ ہے آپ مجھے اجازت دو اور ایک چھوٹی سی فوج دے دو کچھ ساتھی دے دو میں ابھی جاتا ہوں بوڑھے کا پیچھا کرتا ہوں گھوڑے پر جاؤں گا اسے پکڑوں گا اور وہ ہاتھی واپس لے کر آؤں گا اور اس کو کنوینس کر کے لے کر آؤں گا بادشاہ نے کہا دیکھ بوڑھوں کا پیچھا مت کر یہ بڑے چالاک ہوتے دیکھ مجھ سے وہ لے کر گیا ہے وہ تجھ سے بھی لے کر جائے گا اور بوڑھوں کی زیادہ چھیڑخانی مت کیا کرو اس لیے کہ یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ تمہارے بدن کے کپڑے بھی نکال ڈالے گا اس لیے اس کو مت چھیڑ جانے دے گیا تو گیا اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے وزیر جوان تھا جوشی لاتا کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت میں اسے وصول کر کے لاؤں گا بادشاہ نے کہا تیری مرضی یہ چند فوجی ہے لے کر جا اور وزیر تو بڑے غصے میں وہ کچھ فوجیوں کو لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا شاہی گھوڑا تھا اس کا اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا وہ چرواہا بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا وہی بکریوں اور دمبوں اور لیمب اور شیپ اور گوٹ کے ساتھ ہاتھ میں لکڑی ہوئے لیے ہوئے تھیلے میں ہاتھی لیے ہوئے وہ وہاں پر جا رہا تھا اس وزیر نے جا کر اسے پکڑا کہنے لگا تو اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتا ہے بہت ہوشیار سمجھتا ہے ہمارے بادشاہ سے اتنا قیمتی ہاتھی لے کر آیا چل ہاتھی واپس کر دے اس لیے کہ رول یہ تھا کہ تین سوال ہوں گے جو تین سوال کا جواب دے گا اسے یہ ہاتھی ملے گا یہ پرائز جواب کے دینے پر ملنے والا تھا تو نے تو نہ سوال کے جواب دیے اور ہاتھی لے کر چلا گیا اس لیے ہاتھی واپس کر بوڑھا کہنے لگا تو تجھے سوال کرنے ہیں تو سوال کر لے کہا یس اگر یہی بات ہے میں تجھے تین سوال کرتا ہوں میرے تین سوال کے جواب دے بوڑھے نے کہا کوئی بات نہیں تو مجھے سوال کر اگر میں نے تینوں سوال کے جواب دے دیے تو ہاتھی میری بیگ میں ہے میں لے کر چلا اور اگر جواب نہیں دے سکا تو تیرا ہاتھی تجھے واپس دے دوں گا وزیر نے کہا اب بوڑھا پھنسا ہے اب بوڑھا میرے پنجے میں آیا ایسے کیسے یہ بوڑھا بے وقوف بنا کر جا سکتا ہے وزیر نے کہا کوئی بات نہیں اب میں سوال کرتا ہوں تو جواب دے گا اور اس بوڑھے نے بڑی بے تکلفی سے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے وزیر تو بڑا انٹیلیجنٹ تھا اس لیے پہلا ہی سوال کیا وزیر پوچھتا ہے اس بوڑھے سے کہ بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں سکائی پر سٹارز کتنے ہیں اور یس مجھے یہ جواب مت دینا کہ کاؤنٹلیس سٹارز ہے I want the exact figure بالکل رائٹ فگر مجھے چاہیے آسمان پر ستارے کتنے ہیں بوڑھے نے کہا یہ سوال کہا اس کا جواب میں تجھے ابھی دے دوں یہ دیکھ میری بکریاں دکھائی دیتی ہے کہا جی میرے دمبے دکھائی دیتے کہا جی یہ بھیڑ دکھائی دیتے کہا جی یہ گوٹ یہ لیم یہ شیپ یہ سب میرے ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے آسمان میں ستارے ہیں اور اگر یقین نہیں آتا ہے تو کاؤنٹ کر ان کو بھی کاؤنٹ کر لے آسمان کے سٹارز کو بھی کاؤنٹ کر لے دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھ چیلنج ہے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا یہ جب جواب سنا اس وزیر نے تو وہ تو حیران ہو گیا ظاہری بات ہے بالوں کو کہاں گنے گا سٹارز کو کہاں گنے گا کہاں وہ یہ سب کیلکولیشن کرنے بیٹھے گا امپوسیبل ہے کہا اوکے اوکے ٹھیک ہے تمہارا پہلا سوال تو تم جیت گئے میرے دوسرے سوال کا جواب دو وزیر کہنے لگا کہ اب میں تمہیں دوسرا سوال پوچھوں گا تمہیں میرے دوسرے سوال کا جواب دینا پڑے گا بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کرے اور دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہے میں اس کی بھی ٹرائی کروں گا میں یہ بھی کوشش کروں گا اور تجھے جواب دے دوں گا کہا اچھا چلو بتاؤ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سینٹر کہاں پر ہے پوری دنیا ہے اس کا سب سے مڈل پارٹ مڈل حصہ بالکل سینٹر کہاں پر ہے جیسے بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ کابۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے بیچ میں رکھا ہے یہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے خیر بوڑھا تو جائل آدمی تھا اس کو جب پوچھا کہ پوری دنیا کا سینٹر مدھیہ بندو بالکل درمیانی حصہ درمیانی پوائنٹ پوری دنیا کی کہاں پر ہے چل اس کا جواب دے وہ دیہاتی اس کے ہاتھ میں اس کا ڈنڈا تھا ڈنڈا لیا زمین پر گاڑ دیا اور کہا یہی دنیا کا سینٹر ہے کہا یہ پوری دنیا کا بیچ کا حصہ یہ سینٹر ہے اور اگر تجھے یقین نہیں آتا ہے اس سائٹ سے لے کر اس سائٹ تک ایسٹ میں ویسٹ میں نارتھ میں ساؤتھ میں چاروں جانب تو میجر کر لے پتا لگا لے یقین کے ساتھ کہتا ہو دنیا کا بالکل مڈل حصہ اور سینٹر یہ جگہ ہے اب ظاہری بات ہے کہ وہ کہاں ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے کا حساب لگائے گا وزیر تو حیران ہو گیا کہنے لگا کہ یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے لیکن کہ اب ریڈی رہنا میرا تھرڈ اور بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن ہے دیہاتی نے کہا تیسرا بھی پوچھ لے کہا بہت مشکل سوال کروں گا کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے اس بوڑھے نے کہا اور تیسرا سوال کیا اس وزیر نے اور یہ کہا کہ چل یہ بتا چل یہ بتا ابھی اللہ تبارک و تعالی کیا کر رہے ہیں ابھی اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کیا کر رہے ہیں ابھی عجیب سوال تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہم کوئی نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ایگزیکٹلی اس ٹائم پر کیا کر رہے جلدی بتا مجھے بوڑھے نے کہا کہ یہ سوال تو تو نے اللہ کے بارے میں پوچھ لیا پہلا سوال تو چلو ستاروں کا تھا میں نے جواب دے دیا دوسرا سوال تو نے زمین آسمان کا اور میجرمنٹ کا کیا وہ جواب دے دیا اللہ کا سوال اور یہ مجھے جواب دینا ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے مجھے اللہ کے سامنے رسپیکٹ سے بات کرنی پڑے گی اور تو دیکھتا ہے یہ میرے پھٹے پرانے کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں پہلے ہم کپڑا چینج کر لیتے ہیں تیرے پاس شاہی لباس ہے یہ شاہی لباس میں پہن لیتا ہوں تو میرے کپڑے پہن لے تاکہ اللہ کا نام لینے سے پہلے میرے کپڑے تو صاف ستھرے ہو میرے کپڑے تو اچھے ہو وزیر نے کہا کوئی بات نہیں فوراً کپڑے نکالے اپنے کپڑے دیے لیے دیہاتی کے کپڑے پہن لیے اس نے وزیر کے بوڑھے نے کپڑے پہن لیے اور پھر کہنے لگا اللہ کا نام زمین پر کھڑے رہ کر لوں اچھا نہیں لگتا ہے تو گھوڑے سے نیچے اتر میں گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کا نام لوں گا وزیر فوراً نیچے اتر گیا کہ ابھی میں ہاتھی لے کر جاتا ہوں فوراً نیچے اتر گیا دیہاتی بوڑھا گھوڑے پر بیٹھ گیا اور وزیر نے کہا بول اللہ اب کیا کرتا ہے وزیر نے جواب دیا بے وقوف ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ ابھی ایک بوڑھے دیہاتی کو وزیر کا کپڑا پہناتا ہے وزیر کو دیہاتی کا کپڑا پہناتا ہے اللہ ابھی ایک بوڑھے کو دیہاتی کو گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور وزیر کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے یہ سننا تھا اس کے بعد میں دیہاتی نے کہا تین سوال میرے پورے ہو گئے ہاتھی تو میرا ہے اسی گھوڑے کو ایڑی لگا کر چلا گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا وزیر وہاں پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کھڑا ہوا ہے اور سوچنے لگا اب میں کیا کروں کس منہ سے بادشاہ کے پاس جاؤں اگر میں بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے تو صحیح کہا تھا کہ بوڑھے اتنے چالاک ہوتے ہیں بدن کے کپڑے بھی لے لیتے ہیں اور یہ بات ہنڈریڈ پرسینٹ ہو گئی کہ میرے کپڑے بھی لے کر گیا میرا گھوڑا بھی لے کر گیا ہاتھی بھی لے کر گیا اور پھر وزیر کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا کہ بوڑھے بڑے مند ہوا کرتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ایک واقعہ میں نے اس رسالے میں پڑھا تو اس کے بارے میں میں پڑھنے کے بعد مجھے واقعتاً رسالے میں واقعہ بڑا اچھا لگا میں سوچنے لگا اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا وہ آپ کو بیان کر دوں ہارون رشید کے زمانے کا کہ ہارون رشید ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے بڑے سخی بادشاہ تھے اور بڑے نیک بادشاہ تھے راستے سے گزر رہے ہیں ان کا وزیر ان کے ساتھ میں ہے بادشاہ ساتھ میں وزیر ہے ایک بوڑھا مل گیا پھر ایک بوڑھا ملا اور یہ بوڑھا درخت اگا رہا تھا کھجور کا یا آم کا درخت لگا رہا تھا اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہا تھا ہارون رشید بادشاہ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ دیکھنے لگا بوڑھا بالکل کمزور ہو گیا ہے نڈال ہو گیا ہے اور اس کی طبیعت کے ٹھکانے نہیں ہے یہ درخت لگا کر کیا کرے گا اور آم کا کھجور کا درخت کھجور کے درخت تو دس دس سال کے بعد اگتے ہیں یہ درخت کو لگا کر وہ کیا کرے گا اس کو کیا فائدہ دے گا تو اس نے آ کر بوڑھے میاں سے کہا کہ بوڑھے میاں آرام کی تمہاری عمر ہے آپ آرام کیجئے یہ کیا آپ اس عمر کے اندر بڑھاپے میں یہ درخت اگا رہے ہو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے بوڑھا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اگلوں نے اگایا ہم نے کھایا ہم اگائیں گے اگلے کھائیں گے اگلوں نے اگایا ہم نے کھایا ہمارے فور فادرز نے اگایا تھا تو ہم نے کھایا ہم اب اگر اگائیں گے تو ہمارے بڑے ہمارے بچے کھائیں گے تو اگلوں نے اگایا ہم نے کھایا ہم اگائیں گے اگلے کھائیں گے بادشاہ تو اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہو گیا ہارون رشید کہنے لگا سبحان اللہ کیا تمہارے جذبات ہیں اور کتنی تمہاری نیک نیتی ہے وزیر کو کہا ایک ہزار اشرفی نکالو اور ابھی اس بادشاہ کو انعام کے طور پر دو اس شخص کو کے طور پر بوڑھے کو دو اس نے تو میرا دل خوش کر دیا وزیر نے ایک ہزار اشرفیہ ون گولڈ نکالی اور اس کو دیا بادشاہ کہنے لگا شاباش شاباش مجھے تو تمہارا جذبہ بہت پسند آیا بوڑھے نے وہ ایک ہزار اشرفیہ لی بادشاہ آگے بڑھ رہا تھا تو بوڑھے میاں نے روک لیا کہا بادشاہ سلامت ایک بات کہوں کہا کہو کہا میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگلوں نے اگایا ہم نے کھایا ہم اگائیں گے اگلے کھائیں گے دیکھو ہم اگائیں گے اگلے کھائیں گے تو بات کی بات ہے ہم نے تو آج ہی کھا لیا مل گئی نا ہزار اشرفیہ تو ہم نے تو آج ہی کھا لیا بادشاہ کہنے لگا وارے بوڑے میاں وارے بوڑے میاں کیا بات کہی ہے تم کتنے عقل مند ہو اور وزیر کو کہا ایک ہزار اشرفیہ اور فوراً ایک ہزار اشرفیہ دی جائے یہ تو بڑا عقل مند بوڑھا ہے کیسی پیاری باتیں کرتا ہے وزیر نے دوسرے ہزار دے دیے دو دو ہزار کی تھیلیاں لے کر بوڑھا بڑا خوش تھا آگے جا رہا تھا ہارون رشید کا پھر رکو ایک اور بات کہہ دو کہو دیکھو پہلے کہتا تھا اگلوں نے اگایا ہم نے کھایا ہم اگائیں گے اگلے کھائیں گے لیکن بادشاہ سلامت بات یہ ہے اگلوں نے اگایا ہم نے سال میں ایک بار کھایا ہم نے اگایا دن میں دو مرتبہ کھا لیا دو تھیلی تو آپ کی مل گئی بادشاہ کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات کہی ہے تم نے واقعتاً تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو وزیر کو کہا ایک اور ہزار اشرفی دے دی جائے تیسری تھیلی اس کو مل گئی جب تیسری تھیلی وزیر نے دی وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت تمہیں اللہ کا واسطہ جلدی چلو ورنہ یہ بوڑھا خزانہ خالی کر دے گا تو یہ ہے بوڑھوں کی مندی اسی لیے ہمارے گجراتی میں کہا جاتا ہے گرڈا وگر گاڑو نہ وڑے یہ گجراتی میں کہتے ہیں کہ بوڑھوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی اور ہمارے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ کہ اولڈ تو گولڈ ہوا کرتا ہے تو برحال میں یہ اس لیے واقعات سنا رہا ہوں کہ آج ہمارے زمانے کے اندر ایک نئی ہوا چلی ہے اسی ہوا کی طرف میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کچھ ہمارے نوجوان کچھ ہمارے ایسے جذباتی نوجوان ہیں کہ جن کی اب ایک نئی مینٹالٹی بن رہی ہے کہ بھائی بوڑھوں کا زمانہ گیا بوڑھوں کو اب ریٹ ریٹائر کر دو بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی آرگنائزیشن میں نہ کسی کمیٹی میں نہ کسی علاقے میں نہ کسی کرسی پر بوڑھے نہیں چاہیے وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں مائنڈیڈ ہے قسم کے لوگ ہیں ان کے خیالات بالکل پرانے پرانے ہیں یہ آگے کی نہیں سوچتے ہیں انہیں فیوچر پلاننگ سمجھ نہیں پڑتا ہے اس لیے بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے بوڑھے نکالو بوڑھوں کو ہٹاؤ ان کو کہو بھائی تم سب ریٹائر ہو جاؤ جاؤ اب جوانوں کے ہاتھ میں باگ دوڑ ہو جوانی سب کچھ چلائیں گے جوانوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو سٹڈی کرنے سے بھی پتا چلتا ہے کہ جوانی کے جذبات کی اور بڑھے کے تجربے کی دونوں کی ضرورت ہے ہم بوڑھوں کو ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی بوڑھوں کا کوئی کام نہیں ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں جب ملیں گے جہاں صرف نوجوان کھڑے ہو گئے وہاں پر بھی بربادی آئی ہے جہاں صرف بوڑھے رہ گئے تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ جلدی آگے نہیں بڑھ سکے یہ دونوں کا سنگم ہو آج بوڑھوں میں اور جوانوں میں ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہو گیا ہے ہمارے زمانے میں بہت دوری ہو گئی کوئی جوان بوڑھے سے ملنا نہیں چاہتا اس سے بات نہیں نہیں کرنا چاہتا اور بوڑھا جوان کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں بن گیا ہے ایک دیوار بن گئی ہے جس کے نتیجے میں آج معاملے الجھ رہے ہیں آج ترقی نہیں ہو رہی ہے آج لوگ پیچھے جا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بوڑھوں کا ایکسپیرینس بوڑھوں کا تجربہ بوڑھوں کی عقل مندی اور جوان کی طاقت اس کا جوش اس کا جذبہ یہ دونوں جب آپس میں مل جائیں جائیں گے پھر دیکھو نتیجہ کتنا اچھا نکلتا ہے اس بنا پر ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے یس میں منع نہیں کرتا کچھ ایسے بوڑھے ہیں جو بچارے اتنے پرانے خیالات کے ہیں اور ان کے نتیجے میں لوگ سارے بوڑھوں کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے وہ چند ایسے ہیں کچھ ہے ایسے میں منع نہیں کرتا کہ ابھی 2011 میں ایک نئے ملانیم میں ہم موجود ہے لیکن تھنکنگ 1920s اور 1930s کی ہے تو وہ بھی نہیں چلتا ہے زمانے کے ساتھ آگے بھی بڑھے اور پیچھلے ایکسپیرینس کو کام میں لائے یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے اب وہ پرانے خیالات ہو تو وہ نہیں چلتا ہے آج کتنے بوڑھے ہم نے ایسے بھی دیکھے ٹیک اوے گیا پینشن لیتا ہے پاؤنڈز میں اور دینے کی بات آئی تو اس وقت روپیوں کا حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے یہ بھی تو بے وقوفی ہے تو ہے ایسی کچھ تھنکنگ کے لوگ کہ جس کی بنا پر سارے بوڑھوں پر لوگ الزام لگا رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے اور دونوں اپنے اپنے اندر کا جو ان کے پاس موجود ہے اسے آؤٹ پٹ کے طور پر باہر رکھیں گے تو دیکھیے زمانے میں ان تنظیموں میں اللہ کیسی ترقی دے دے گا ورنہ یہ ہے کہ یہ کہ کہہ نہیں سکتے ہم کہ بھئی ہمیشہ بوڑھے بیکار ہوتے چالاک بھی ہوا کرتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں سو سنار کی ایک لوہار کی بوڑھا تو ویسا ہوتا ہے وہ ایک حکیم صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھا گیا حکیم صاحب کے پاس کہا مجھے آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے حکیم صاحب نے کہا ایج کیا ہے کہا سیونٹی ایئرز اولڈ کہا آنکھوں سے دکھتا نہیں آنکھ چیک کر کے کہا بڑھاپا ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں دکھتا ہے کہا مجھے کانوں سے بھی برابر سنائی نہیں دیتا ہے حکیم صاحب نے کان دیکھ کر کہا بڑھاپا ہے بڑھاپے کی وجہ سے سنائی نہیں دیتا ہے کہا میرے دانت بھی گر گئے اور ہل گئے کہا بڑھاپا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہا میری آتے بھی برابر نہیں ہے ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہو گیا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بڑھاپا تو حکیم نے کہا بڑھاپا ہے بڑھاپے کی وجہ سے بڈھے کو آیا غصہ کھڑے ہوا زور سے تماچا مارا اور کہنے لگا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے تو ایسے تیز بوڑھے بھی ہوا کرتے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل تجربہ بھی ان کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بوڑھوں کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اللہ بھی شرماتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے بلکہ ایک حدیث پاک پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں ترمیدی نے اسے نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اذا بلغ عبدی خمسین سنہ حسبتہو حسابا یسیرا کہ جب میرا کوئی بندہ پچاس سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اور اسلام میں پچاس سال گدار دیتا ہے ایسے بڑھا کا تو میں آسان حساب لوں گا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بوڑھے کا میں آسان حساب لوں گا اسی طریقے سے آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ سِتِّينَ سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ اور جب اللہ فرماتے میرا بندہ ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو میری طرف رجوع کرنا میں اس کا محبوب مشگلہ بنا دیتا ہو وہ میری طرف رجوع کرنے لگتا ہے وہ مجھے ہی یاد کرنے لگتا ہے آگے فرمایا وَإِذَا بلغ عبدی سبعین سنتن احبہ اللہ و اہل السما کہ جب بندہ سیونٹی ایئرز اسلام میں گزار دیتا ہے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے اور آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ سَمَانِينَ سَنَتًا کہ جب میرا بندہ اسی سال کا ہو جاتا ہے جب میرا بندہ اسی سال کا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ انی است تحیین اعذبہ ہم کتبت حسناتو و کتبت حسناتو و غلقت سیئیاتو فرمایا کہ جب میرا بندہ اسی سال کا ہو جاتا ہے تو مجھے اسے عذاب دینے میں شرم آتی ہے اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اس کی برائیاں کو مٹا دیا جاتا ہے کتبت حسناتو ہو و القیت سیئیاتو ہو اور آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ تِسْعِينَ سنا کہ جب میرا بندہ نائنٹی ایئرس کی ایج کو پہنچتا ہے اور دنیا میں نائنٹی ایئرس سے کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں قالت الملائکہ اسیر اللہ فی الارض یغفر ما تقدم من زنبگی وما تاخر اللہ فرماتے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ زمین میں ابھی بھی گرفتار ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر اسپیشلی طور پر نادل کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانہ اپنے اسلام کے زمانے میں بڑھاپا حاصل کر لیا ہو اسی لیے وہ مشہور واقعہ جسے فقی ابو الا سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت بن اقسم رحمت اللہ علیہ کا بڑے اللہ کے ولی گزرے حضرت بن اقسم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا یحییٰ کیا معاملہ ہوا اللہ کے بارگاہ میں کیا پیش آیا حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میں گیا پہلے تو بڑا سخت معاملہ ہوا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یا شیخ فعلت کذا وکذا وکذا یہ کہا گیا اے بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ کیا یہ مجھے کہا گیا تو میں نے ہمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ یا ربی ما بلغنی ماں کہا کرا کہ اللہ مجھے اتنے سخت سوال کیے جا رہے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ کے بارے میں مجھے دنیا میں یہ میسج نہیں ملا تھا آپ کے بارے میں مجھے دنیا میں یہ میسج نہیں ملا تھا اللہ کی طرف سے پوچھا گیا فماذا بلغا کیا میسج ملا تھا میرے بارے میں کیا خبر تمہیں ملی تھی میرے بارے میں تو حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا مجھے اروا نے کہا اروا کو حضرت عائشہ نے کہا حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور جبرائیل کو آپ نے کہا تھا اور یہ حدیث قدسی ہے انی ان تعذب ذا شیبت فی الاسلام اللہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے ایک ایسے میرے بندے یا بندی کو عذاب دو کہ جس کا اسلام بڑھاپے تک اس کے پاس موجود تھا جس نے اسلام کی حالت میں اپنا بڑھاپا کر لیا ایسے کو عذاب دینے میں مجھے شرم آتی ہے اللہ کا یہ فرمائے فرمایا حضرت یحییٰ نے مجھے تو یہ خبر ملی حضرت یحییٰ فرماتے ہیں اتنے میں تو اعلان خداوندی ہوا صدقہ عروا وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق جبرائیل وانا استق القائلین ادخل الجنہ ادخل الجنہ حضرت یحییٰ بھی نقسم فرماتے اعلان ہوا ہاں یحییٰ عروا نے بھی سچ کہا تھا عائشہ نے بھی سچ کہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا تھا جبرائیل نے بھی سچ کہا تھا اور میں تو سارے سچوں میں سب سے بڑا سچا ہو جا جا چلا جا ہم نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے اوپر نازل فرماتا ہے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو نشاپور میں ایک عورت رہا کرتے تھے جس کا نام عراقیہ تھا کتابوں میں اس کا واقعہ لکھا ہے عراقیہ اس کا نام تھا وہ فقیرن تھی بھیک مانگتی تھی پوری زندگی اس نے بھیک مانگنے میں گزاری جب بوڑھی ہو گئی ہے دروازے دروازے پر جا کر ایک ہی صدا لگاتے اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا پوری زندگی یہ بھیک مانگتی رہی اور اس کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا اس نے کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہو اللہ کی طرف سے کہا گیا عراقیہ کیا لے کر آئی ہو عراقیہ کیا لے کر آئی ہو تو میں نے اللہ کو جواب دیا کہ مولا زندگی بھر میری زبان پر یہی جملہ تھا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا مولا اگر تو آج مجھے پوچھتا ہے کیا لے کر آئی ہو تو میرا تو ایمان اسی پر تھا کہ دے گا اللہ مجھے اللہ کو کچھ نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تیرا یہ جواب ہمیں پسند آ گیا جا ہم نے تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے وہ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندوں کے لیے اور بندوں کی بندیوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں بزرگوں کی تعظیم نصیب فرمائے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم ولم يبجل کبیرنا ظالمینا فلیس منا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے جو بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے جو علماء کا احترام نہیں کرتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم سب کو ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین